چشتی چشتی اسلام مفتی محمد صاحب تقید بہاول مولا تعالیٰ دے قرآن مجید مزید بیان انداز ہے اس کی نتافت باریکی باری جی سامنے میں تھوڑا پیش کیتا ہے سمجھا ہے نسیحت ہاں، عبرت کا سامان کرنا تو دنیا کے اندر بندہ نہ رہ جائے ٹھوکرا کھانا نہ رہ جائے دنیا کے ٹھوکرا کھانا نہ رہ جائے کیونکہ جب قوم نبی دے دین نو کٹ کر جاندی ہے مولا دے قرآن تو ہٹ جاندی ہے اور ذلت انہاں دا نصیب دے مقدر بن جاندی ہے اس دے کوشش کون نہیں ملدی ہے

آجان کا مطالعہ کر رہا ہے تو سب توجہ نہ سنو سننا سمجھنا ہے وہ سجنا اے درویش اللہ رب العالمین جل وعلا درود کریم نے جنو پہلے سپارے دے اندر اس واقعے دا آغاز فرمایا اس واقعے دا آغاز فرمایا وہ سجنا واقعات تے اور بھی بڑے سن رب العالمین نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے واقعے تو پہلا واقعہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام دے بیان نہیں کر کے دسیا ہے اس واقعے دے اندر تواڈے واسطے زندگی گزارن دے بڑے

دوسرام اپنا خلیفہ بنایا دوسری تھان سے مولا تالا نے فرمایا اصا مٹی بنایا اصا مٹی بنایا سپارے کے اندر مولا تالا فرما ہے نے میرے آدم نو کرو سجا میں پچھلی آیت کرنا چاہنا ہوں رب نال نے پیچھے فرمایا ہے حضرت آدم علیہ سلادوں کو بنا کے فرمایا زندہ کرو العالمین نے تفسیر فرمائی ہے پہلے سا وجود بنایا ہے پہلے وجود مٹی بنایا ہے وجود مٹی بنایا العالمین نے نہیں فرمایا میرے آدم کو کرو سمجھا رب نے فرمایا وجود پورا بن گیا ہے آپ کا خاکی بشری پترا پیار ہو گیا ہے رب اللہ رمین والا آدھی گیا ہے آدھا نور آدھے نور کا اندر چراغ جلایا ہے آدھے نور کا اندر چراغ جلایا ہے آدھے نور کا اندر چراغ جلایا ہے مسجد پہلے جسم شریف تیار ہوا ہے پہلا جرا خاکی پتلا ہے تیار ہوا ہے رب العالمین نے حاضر خوشیا نہیں بنایا حاضر رب العالمین نے نہیں فرمایا میرے آدم کو کرو سجدہ کرو فرمایا ہے فرمایا پہلا سب پہلو جنوب آپ کا وجود بن گیا ہے ہمارا فخر فی روحی

مجھ گریم سجدا کرو کروایا پہلا مجھن بنایا اپنے نور کو رکھے آئے فرمایا میرے آدم کرو سجو میرے آدم کرو سجنا سارے خوشیا نے سجدا کی نماس وہ سارے فرشتہ نے سجدہ کیتا ہے پر ابلیس انکار کیتا ہے ادھر ویکھنا تو جو کیوں انکار کیتا ہے مولا نے فرمایا ہاں یا ابلیس مالک اللہ تکون مع و ابلیس آجر میں تینوں آخیا سجدہ کر ساتھ آدم سارے نے سجدہ کیتا ہے تو کیوں آکڑ گیا ہے آخر لما کن اسجد علی باشار میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا رب العالمین جل مجدہ الکریم نے دو گلاں کیتیاں نے فرمایا ایک بشری خاکی پتلا ہے ایک بشری پتلا ہے وچ اندر نور ہے نے وہ ابلیس بھی سامنے آئے وہ فرشتے بھی سامنے نے سجا کیتا ہے ابلیس آکڑیا ہے کیوں آکڑیا ہے آخر میں اس بشری کو انہوں نے سیدا کرنا پڑ رہا ہے مٹی پر سڈے بنا آلہ ہے کیوں کیوں آلہ ہے یہ وجود بھاوے بشری ہے پر رب نے اندر اپنا نور چکا

کر کر گیا ہے اور سجنا ادھر خاص سمجھا لگیا سبحان اللہ جنا مزدور کریم اسے واقعہ شریف نو اسے واقعی بڑا نوی سارے سورت آرام بیان فرمایا ہے بیان ہے ہے توجہ سبحان اللہ پہلے ایک بار گل سمجھ لو ان شاء اللہ انہوں نے لوس بھی آئے گا بڑے بڑے مسئلے حل بھی ہو جان گے اور عقیدے کے اعتبار کے نال میں مضبوطی اور اطمینان حاصل ہوے گا اور سجنا ادھر اپنا نبی جل مجد پوری کریے قران اندر اتھے اٹھویں سپارے کے اندر بیان فرماتا ہے وہ لقد خلقناكم ثم صفرناكم ثم قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابلیس لم يكن من الساجدين قال ما منعك الا خلقتنا إلا ربك قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من رقيم وجعل سجلة الفوق الفور سبحان الله وسجلة

کر گیا ہے اللہ فرماتا قال ما منعك الا تسجد الى سونے رب العالمین جل مجدہ کریم نے فرمایا میرے آدم کو کرو سجدہ سجدہ سجدہ میرے میرے آدم آدم کو کو کرو کرو نقطہ آن لگیا ہے کہ ابلیس ابلیس ابلیس کیڑی دی وجہ نال بنیا ہے ہے رب العالمین نے فرمایا سجدہ کرو آ کر گیا سارے فرشتیاں نے سجدہ کیتا ہے سجا کیوں آکڑیا اور فرشتہ نے کیوں کیتا وہ میں دسی کھڑا ہوں

بھی نہیں ہوں میں تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکیا وہ جا اس گل نو لو تو جا رب العالمین نے فرمایا وہ کسی کو بہار والا جی وایو تحریر بہار والا دے وہ جیتے یار قدم رکھتا ہے اصا اس منٹی کی قسم اٹھانے ہاں۔ پیر میرے

نے سجا نہیں کیتا حالے تک ابلیس نہیں بنیا اللہ کا نام فرمان بن گیا ہے فاسق بن گیا ہے پر ابلیس نہیں بنیا شیطان نہیں بنیا ادھر ادھر ویخنا رب نے حالے تک اپنے دربار کٹیا نہیں غور حالے تک رب نے اپنے دربار کٹیا نہیں حالے تک مقدمہ چل رہا ہے رب فرماتا ہے الا ما منع کلا تسجد اذا مرتق اوئے کیوں نہیں سجدہ کیتا ہی رب حالے تک مدد نہیں آیا رب نے فرمایا سے سجا کر انہیں نہیں کیتا رب فرما کیوں نہیں سجا کیتا ہالے تک رب نے اپنے دربار چکریا نہیں ہالے تک رب نے اپنے دربار چکیا نہیں ہالے تک رب سونا قدم چ نہیں آیا ہالے تک رب العالمین نے انہوں شیطان نہیں بنایا ہالے تک رب العالمین جو کو پوچھ گچھ کر رہے تیرو کی مسئلہ ہے تیرو کی پریشانی ہے تیرو کیڑا دکھ پہنچیا ہے او تیرو کی مسئلہ بن گیا ہے تو ساڈے آدم نو سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے اونے رب دی نہ فرمانی تے کر رہی ہے سلیم صاحب جاگو وہ اتنا پہ والا نہ فرمانی تے کر رہی ہے نہ فرمانی تے کر رہی ہے نہ فرمانی تے کر رہی ہے مگر ہالے تک جناب والا کی ریس نہیں بنیا ہالے تک شیطان نہیں بنیا ہاں ہالے تک شیطان نہیں بنیا نہ فرمان سے بن گیا ہے پر شیطان نہیں بنیا ہوں دیکھنا ہے کہڑی گل کی وجہ شیطان شیطان میں بنتا ہے رب نے فرمایا وہ تو سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے تو سجدہ کیوں نہیں کرنا ہے آخر آنا خیر من ہو خلقت من نار و خلقت من تیر آخر مولا میں چکا

رب نے فرمایا سجدہ کرو نے نہیں کیتا رب حال ہاں تک نہیں آیا رب نے انہوں ابلیس نہیں بنایا ہاں رب نے انہوں نے مردود نہیں بنایا اپنے دربار نہیں اپنے دربار چکڑیا نہیں رب نے پوچھا ہے تین مسئلہ کی ہے ہالے بھی گنجائش رکھی ہے ہال بھی گنجائش رکھی ہے پر جب رب نے فرمایا ہے پریشانی کیڑی ہے

پر آخر میں اگ چوئے مٹی چوں گل کلی مٹی دی کردا ہے گل کلی مٹی دی کردا ہے گل کلی مٹی دی کردا ہے پتہ لگیا انہیں ظاہر ویکھیا ہے اندر والا نور نہیں ویکھیا اندر والا نور نہیں ویکھیا آخر میں چنگا ہاں میں چنگا ہاں وہ سجنا ادھر ادھر ابلیس ابلیس کیوں بنیا ہے سجدہ نہ کر کے ابلیس ابلیس نہیں بنیا درو سجنا رب نے مہاج نا فربانی کر کے ابلیس ابلیس نہیں بنے ابلیس امریش کتوں بنیا ہے جنوب اللہ دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے رب دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے اللہ دے نبی دا گستاخ بن گیا ہے وہ سجنا کا درویب آخر میں چنگا ہاں رب چایا رب نے فرمایا دفاع ہو جا اپنے اربان برداشت کر سکنے ہیں پر اصل اپنے باغا کے گستاف برداشت نہیں کر سکتے

لما کن نس سجداری بشر غور کریا جائے ایتھے گل سجدہ لگیا ابلیس نے آکے آئے میں بشر کو سجدہ نہیں کردا رب دے چاند فرمایا تھا فخرج نکل جا ہو جا اب فرمایا تھا دفع ہو جا او سجنا جی ابلیس بشر آکے آئے ابلیس بشر آکے آئے آدم رب فرمایا تھا قال ربك للملائكه اني خالق بشر

نبی واسطے رب بھی بولیا ہے پر سونے رب کلیا نہیں بولیا رکھایا مارا بخش روح ہی بچ اپنا نور بھی رکھا ہے رب کی حقیقت میں بیان کرتا ہے پر وجہ سے ابلیس پہ کرتا ہے آتا ہے میں بشر کو سجدہ نہیں کرتا انہیں بشریت نو حکارت بھی نکاح نار لکھے ہے ہاں انہیں حولہ سمجھا ہے انہیں نبی نے کمال نہیں دیکھے محل بشریت نے کیا ہے آخر میں سجدہ نہیں کرتا میں سجدہ نہیں کرتا یہ تو پتا لگیا جڑا نبی دی حکارت کر دیا ہویا اور نبی دی بیعت بھی کر دیا ہویا آپ کے ساتھ نبی کو گیا نبی کے بشر ہوتا ہے اصل بھی بشر ہو نہیں وہ سمجھ لائے کوئی انسان نہیں ہے وہ زمانے کا پکا شیطان لگا پھر توجہ نہیں فرما رہا ہے اور سجنا یہ درویز کہنا دا پہلا گنا کہنا دا پہلا گنا کوئی کا پہلا گنا یہ درویز محضر عبدی نام فرمانی نہیں کہنا دا پہلا گنا اللہ کے نبی کی کستاخی ہے

بڑی نیکیاں کی سن پر اخیر جی سجدہ نہیں کیتا تو رب نے کچھ نہیں آخیا رب غضب نہیں فرمایا اپنے دربار چ نہیں کڈیا جی مردود بنیا وا ہر شہ ہاتھ گئی ہے ہر شہ رڑ گئی ہے ہر شہ اڑ گئی ہے ہر شہ برباد ہوئی ہے کدو ہوئی ہے کدو ہوئی ہے جدو میں آپ بیٹھا وا کہ میں چنگا ہاں میں چنگا نبی شریعت رو ویکیا ہے اندر دے نور نو نہیں ویکیا اور نبی دی بشریت رو ویک تعظیم تو انکار کیتا ہے تعظیم تو انکار کیتا ہے اے ہوئی اے ہی وہ گندا کیتا ہے جنہیں میرے مرور تھے لانتی بنایا ہے دنیا دے لایا دنیا دے لایا انہیں سوچیا انہاں دا دل دماغ کیویں بدلا انہاں تے حملہ کیویں کرا اور انہاں دا ایمان کیویں برباد کرا افسوس یا خدا ہے جڑے نقطے کی وجہ نال میں ابلیس تے شیطان بنیا وا ہاں، وہی نقطہ انہاں وچ چلانا ہاں۔ خبردار نبی ساڈے ورگے ہوندے نے نبی ساڈے ورگے ہوندے نے او نبی دے بشر ہوندے نے ہاں نبی دیاں دو اکھاں تے ساری ہوئی دو اکھاں نبی دے دو پیر تے سارے دو پیر او سجنا ہاں، سمجھ لے اے شیطان دے ارے کے بھی پھردا ہے او جڑا کہ اساں بشر بھی مننے ہاں اساں نور بھی مننے ہاں او بظاہر تھانے قدم رکھنا ہے ساتھ دینا سہارا ہے میرے ہاتھ دن پانچ سو روپیہ ہے سونے کا ہے چاندی کا ہے ایک کاغذ کا ہے

وہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے وہ اگلے پکوڑے کھا کے نالی اندر سٹ دے نالی در سٹ دے سجنا ادھر درویش کاغذ کا ٹکڑا ہے یہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے سونے وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے وہ بھی کاغذ کا ٹکڑا ہے جن اندر آلو چھوٹے پائے ہوئے نے جن پکوڑے سموسے پائے ہوئے نے یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے نہ یہ سونا چاہتی ہے نہ وہ سونا چاہتی ہے وہ سجنا یہ قدر کیوں پا گیا ہے وہ ایڈا حقیر حقیقری کیوں بن گیا ہے وہ سجنا جواب یہی ہوگا یہ بھی کاغذ ہے وہ بھی کاغذ ہے وہ آ ہے میں گلیاں نالیاں میں چلنا وا تو لوگوں کی جیب کے اندر دل نہ لگیا ہونا ہے وجہ کیا ہے انہیں اینی جو گل کرنی ہے پانچ سو دے نوٹ نے ہی جواب دینا ہے تو بھی کاغذ ہے میں بھی کاغذ ہاں اور فرق بڑا ہے تیرے تے حکومت دی مہر نہیں لگی میرے تے حکومت دی مہر لگ گئی ہے بس جنا تو میں بھی انسان گیا اللہ کا نبی بھی انسان ہوتا ہے اور تو میں انسان اللہ نبی بھی انسان ہوتا ہے نمبتی موہر لگنا فرمائی جی، سجنا درویش پتھر جو ہے سجنا اللہ سجنا جی دکان تو کوئی شہ لینا سجا میں دکان تو کوئی شہر لین واسطے جاوے جی کاغذ تک لوے کاغذ تک لوے تو کوئی شہر نہیں لگنی کاغذ تک لوے تو کوئی شہر نہیں لگنی جی پانچ سو کا نوٹ لے جائے تو اگلے ہاتھوں ہاتھ لین گے اگلے ہاتھوں ہاتھ لین گے وہ سجنا ایک تو میں ہے ایک اللہ کا نبی ہے آپ کاغذ ہوے وہ دکاندار کی نگاہ کے اندر چلتی نہیں پانچ سو کے نوٹ کی بڑی چلتی ہے اور سجنا تو بھی میں انسان رب کا نبی بھی انسان ہوتا ہے وہ جی عام کاغذ کاغذ نہیں چلتی چلتی اس مہر والے سے ہے اسی طریقے وہ جی میری نہیں مہر والا انسان نبی دعا کر دے رب العالمین سرور پوری فرما چڑھتا جی سبحان اللہ وجوہ پر سمجھا گئی

رب نے میرے دربار نکل جاؤ مارا آخر مولا میں تیری بڑی بالت میں بڑی یاد کی کی کی کی میں میں میں میں بڑی بڑی بڑی بڑی اللہ اللہ اللہ تیری عبادت سجنا اچھا یہ یہ آدھا مولا اپنے دربار کرنا ہے رب نے رابڑے جا تیری عبادت کی کرنا ہے سو تو سارے

توحید توحید درمیان فرق ہے ہے ہے ہے ہے ہے جبرائیل مولا تینو تینو مننا مننا مننا مننا مناوے مناوے گا گا انہاں انہاں نوں نہیں نہیں تو تو اساں اج والے نے ایک مولا اساں صرف تینو مننا ہے تیرے علاوہ جڑے نے اساں انہاں نوں پر مننا ولیاں پیار منا گے بنا گا منہ گے ہاں، پیارا پیارا رہ گیا وہاں حضرت موسا کلیم نے اپنی قوم نو فرمایا اپنی قوم فرمایا اپنی قوم فرمایا آج پاکی کا زمین آج پکیز زمین ہے نے

جی پڑ پر جی خاص کے لطیف کر رب نے بیان فرمائی ہے مولا تعالی نے فرمایا آلو جس علاقے رو رب نے شریف فرمایا ہے بڑا پکیزہ فرمایا ہے اندر کون سن اللہ فرما رہن والے اندر رہن والے بڑے ظالم سن بڑے بڑے کافر سن ہے عجیب بات رہن والے جابر نے رہن والے ظالم نے رہن رہن والے سرکش نے رہن والے کافر نے پر زمین بڑی فقیرا ہے زمین بڑی فقیرا ہے جی اص آخنے حجرا شریف لوگ آخر نے حجرے دن تو کتے بھی رہتے ہیں حجرے دن تو بڑے بڑے شتاب کے پولیس بھی رہتے ہیں حجرے دن تو بڑے بڑے مردود بھی رہتے ہیں تو سر شریف کی آخ لو ادھر پاک پتن شریف آخ لو اتنے بھی بڑے بڑے سالم کے بڑے بڑے کمینے بیٹھے ہوئے ہیں تو پاک پتن شریف کیوں آخ لو سجنا یہ تو مولا بھی فرما ہے رہنے والے کا کافر نے پر زمین بڑی شریف نے رب ہے کافر نہیں دے پر کدے اس علاقے پیارے ساڈے نبیا دیا خبر اپنی پیارے ابیا دیا قبر کدیا دی وجہ نال نہیں کلندر پاپ دے بابے فریج دی وجہ سارا پیر باپ بولیا اللہ فرمایا

سیدی مرشدی سیدی مرشدی دوستو مسئلہ میرا وہ حدیث

ری سال لگا ہے

برباد کیتا ہی میں پھکا نہیں میں چھڈا گا انہاں دا پھکا نہیں میں انہاں دی اولاد کا پکا نہیں چھڈا گا آ مولا اگو بھی ہو جاواں گا پچھوں بھی ہو جاواں گا سجوں بھی ہو جاواں گا سب بھی ہو جاواں گا ہر پاسے جا کے گھیرا پا لواں گا کدے کدے کدے کدے کدے کدے کسی کسی تھان تھان سے سے آپ ہوا گا گا کچے کچے ہو ہو گئے گئے اگو پچھو ہر پاس جا کے حملہ کرا ایمان برباد کرا گا ایمان اجاڑا گا ہاں رات آپ نے دوڑا گا آپ گمراہ بنیا گرا بھی گمراہ کر دیا گا میری میری کا کا کی کی بنے بنے گا گا اولاد یہ یہ یہ کو بھی بھی بھی ہو ہو ہو ہو جانا جانا جانا جانا ہے ہے ہے ہے ہے کہ داغ داغ تگڑا طاقت والا ہے یہ تیر کے حملہ کر چڑنا ہے یہ کے حملہ کرنا ہے یہ وسے پانے میں یہ داغ تگڑا ہے یہ یہ آ رہا ہے ہے طاقت والا ہاں یہ جناب

رکھا ہے پر ایک زمین والا ایک آسمان چار پاس اپنا کرے گا تیری اولاد جو آسمانٹا کے آسمان والے پاس ہاتھ اٹھا کے چار چل گے بچا کے سیتا چند فرمائی کر بولو ہاں سجنا یہی گل تیرا تیرا تیرا بیان فرما ہے ہے ہے پیا آخر آخر تو گمراہ کیتا ہے تو گمراہ کیتا ہے پر آدم علیہ السلام آدمی سب جی تو باہر نکلے ابلیس بھی نکلے برباد کیتا ہے پر آدم ہے سلام نے کی جی مولا میں اپنی جان سے جو کھیتا ہے معافی واسطے تیار ہو گئے نہیں معافی منگا واسطے تیار ہو گئے انفسنا وان لم تغفر لنا مولا میں اپنی جان سے جرم کیتا ہے تو میں معافی نصیب فرما وہ سجنا یہ تو گناہ کر کے آخر جانا ابلیس کا کام ہوتا ہے آخر مولا تو کرایا ہے یہ ابلیس کا کام ہوتا ہے وہ گناہ کر کے سن جانا ارد کرنا مولا میں اپنی جان سے جرم کیتا ہے اے آدم کے آدم دے سچی اولاد دے سچے پترا کا کام ہوتا ہے

اللہ کی جانتے آپ کی سر رب کی تقریر نہ ہوا ہے پولیس آپ نے مونا تو کرایا کہ تیری تقریر چیو لکھا سی آدم علیہ السلام السلام مولا جاننا تیری تقریر چیو لکھا سی پر مو ربا نہ ظلم نہ میں اپنی جان تو تجرم کیتا ہے رب خوش ہوا دیکھو دنیا کے اندر گیا دانا کھاتا ہے میری تقدیر میری تقدیر دی وجہ میں جنت چاہ رہا